حضرت عمر بن شعیب کے پردادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمی کی دیت مسلمان سے نصف ہے ذمی سے مراد ہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو دس